ابو اسحاق عمر بن عبید اللہ سبیعی نے بیان کیا کہا کہ میں نے عبد الرحمن بن یزید سے سنا کہا کہ میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے سورہ بنی اسرائیل سورہ کہف اور سورہ مریم کے متعلق کہا کہ یہ اول درجے کی عمدہ نہایت فصیح و بلیغ صورتیں ہیں اور میری پرانی یاد کی ہوئی آیت فصح غدون علیہ کروسوم کے متعلق ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اپنے سر ہلائیں گے اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ یہ نغدت سنگ سے نکلا ہے یعنی تیرا دانت ہل گیا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار سات سو آٹھ